اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کی اور یاقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے لہذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو